في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز نے کرام اللہ تبارک تعالی مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی صورت سے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے ہر چیز کی حقیقت کو جانے اور اس کی حقیقت کو پہچانے اسی لیے شریعت متحرہ نے جو نظام مرتب کیا ہے کام یہی ہے ظاہر پرستی اور صورت پرستی کی نفرت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے اور اسے کوئی مقام اور درجہ نہیں دیا گیا ہے جتنے بھی اعمال ہیں آپ غور و فکر کریں نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج بیت اللہ ہے ان کے ظاہرات پر فیصلہ اللہ نے نہیں کیا ہے نماز ہو خوشو خزو سے خالی ہو نماز ہو ریاکاری کے لیے ہو اور دکھاوے کے لیے ہو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نماز کو بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں ساری رات نماز پڑھتا رہے سارا دن نماز پڑھتا رہے لیکن دل اس کا نماز میں نہ لگے ریاکاری ہو تو قرآن کہتا ہے فوائل المسلیم اللہ الدین ہوں یورا تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں نماز انسان اور مسلمان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے نماز قبر کی روشنی ہے آخرت میں حجت ہے نماز اللہ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے لیکن یہی نماز ریاکاری کے ساتھ ہو بے توجہی کے ساتھ ہو آدمی ایسی ٹی شرٹ پہن کر آیا کہ اس میں فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں کی تصویر اسے پتا نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا پوجا کرنے جا رہا ہوں میں مسجد جا رہا ہوں مندر جا رہا ہوں میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں گردوارا جا رہا ہوں انشٹ کر کر پیشاب کا زو سامنے سے پاخانے کی لکیر پیچھے سے پسینے کی بدبو بغلوں سے بال شیطانوں جیسے تخنوں کے نیچے پیان لٹکی ہوئی داڑھی مڈی ہوئی تھانہ جاتے وقت سو مرتبہ سوچتا ہے کہ میرا ساتھ کہیں ناراض تو نہ ہو جائے تھانے دار خفانہ ہو جائے دنیا کے کتوں کے پاس جانے سے پہلے سو مرتبہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کر اپنا ظاہر صحیح کرنے کی فکر کرتا ہے حدیث پاک میں سرور کو نہیں ناخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا خیر البخائی المساجد اللہ نے زمین نام کی جو چیز پیدا کی انسان جہاں بس سکتا ہے سمندر میں کشتی میں فضاؤں میں ہوائی جہاز میں مریخ میں عطارت میں زحل میں مشتری میں چاند میں جنگل میں بیان بان میں آروں میں آہا فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں برتھ ڈے کی محفل میں جانے کے لیے جیسے کسان جب کھیت میں ہل جوتتا ہے تو کوئی ناکارا پودا ناکارا بیج اس میں نہ رہ جائے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنتیں اپنے چہرے سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے نہ زندگی میں خدا اس چہرے سے راضی نہ کفن میں تو جائے گا میرا رب راضی نہ تو جب جنازے میں ہوگا میرا اللہ تج سے راضی نہ تو خبر میں ہوگا میرا اللہ راضی نہ محشر میں ہوگا میرا اللہ رحمت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا چلا رہا ہے اذان کے بعد استنجا خانہ گیا مسانہ کمزور پیشاب کے گرنے کی بیماری آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر اس پر کش اور کئی پیان رگوں میں پیشاب کے قطرے رہ گئے ڈیڑھ بجے زہر کی جماعت ایک پچیس ایک اٹھائیس کو اللہ کے گھر میں داخل ہوا تو پہلے اپنے باپ اپنے پردادا شیطان سے ملاقات کے لیے استنجا خانہ گیا آدھا گھنٹہ پہلے اذان کیوں دی گئی کیا بلایا گیا تھا اذان میں کس چیز کی دعوت دی گئی تیری عمر تیس چالیس پینتالیس ساٹھ ستر ستر سال میں نے سلا کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے ترجمہ حیال سلا کا کیا ہے ترجمہ ایال الفلاح کا یہ کیوں اذان چودہ مغرب میں شمال میں جنوب میں کیوں جل رہے ہیں کافر کیوں تھپ رہے ہیں یہودی کیوں خاکستر ہو رہے ہیں نظارہ ان میناروں سے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کیوں جل رہی ہے ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے اذان سے یہودی کو سمجھ میں آ گیا سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو سمجھ میں آ گیا امریکہ کی یہودیوں کو سمجھ میں آ گیا برطانیہ کے عیسائیوں کو سمجھ میں آ گیا یہ مادر داد پیدائشی مسلمان جس کے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ختنا کر دی گئی اور جس کے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا نام عیسا موسا سلیمان سکندر رکھ دیا گیا اسے حیال سلاح کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا سیدھے سجا خانہ گیا اب چھوٹی بڑی مسجدوں میں مائک میں نماز ہوتی ہے اقامت معاذ نے پکاری قدقامت اصلاح قدقامت اصلاح نماز کھڑی ہو چکی نماز کھڑی ہو چکی ارے چلو جمع چھوٹ جائے گی جلدی سے لوٹے میں پانی پکڑا اور عزو کو دھویا آدھا پیشاب کو مسانی کی کمزوری سے رہ گیا تھا اور آدھا پیشاب ان امریکہ کے یہود و نصارہ کے ٹائٹ جنس پینٹ اترن کی وجہ سے انسانیوں کے جھوٹے کپڑوں کی وجہ سے آدھا پیشاب اندر رہ گیا تھا اب دھڑا دھڑ وضو کیا استنجا کیا تو آدھا اندر آدھا باہر اور وضو کیا اب امام صاحب نے نماز شروع کی چلو رکو میں پہلی رکعت گئی دوسری رکعت گئی جلدی سے وضو کرو کوہنیاں سوکھی رہ گئی پیر کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی حدیث میں آخا نے فرمایا وہ وضو کرنے والا جس کے آزا سوکھے رہ جائیں وہ آزا جہنم میں جلیں گے آخا قبر پر سے گزرے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور فرمایا وہ عذاب جو دیا جا رہا ہے مسلمان اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتا اس میں سے ایک مردے کو غیبت کی وجہ سے اور دوسرے مردے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ سب سے بڑا قبر کا عذاب تو پیشاب کی بے احتیاطی سے ہے اذان کے بعد اقامت کے قریب ایک بج کر بیس پر آٹھ منٹ کو اٹھائیس منٹ کو بیت الخلاء استنجا میں جا کر کچھ مسانے کی کمزوری اور کچھ جس یہود و نسارا کے اترن زانیوں کے اترن کی وجہ سے آدھا پیشاب اندر ایڑیاں سوکھی ہوئی اور حدیث یہ عقاب کا اور حدیث کے کتاب کا مورک بن کر کہ ویل من النار کہ یہ جہنم میں آدھا جلیں گے آ رہا ہے اللہ کے دربار میں یہ ہے شان مسلمان کی علیہ صلی اللہ کی کبھی اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی حاکم ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا کوئی شہنشاہ خیر الوان مساجد سب سے بہترین جگہوں میں اللہ کے یہاں مسجدیں ہیں یہ اس کے دربار کا ادب ہے اکرام ہے احترام ہے یہاں میوزک بجتا ہے یہاں گانا بجتا ہے یہاں یہود و نصارہ اور فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے رنگ مسلمان بجاتا ہے تو کیا بابری مسجد کو آزاد کرائے گا تو کیا بیت المقدس کو آزاد کرائے گا اپنی مسجد کو حرام دادوں کی رنگاؤں سے آزاد نہ کر سکا جس چہرے پر اللہ رسول کی لانت ایسے چہروں سے مسجد کو پاک نہ کر سکا وہ لباس جس سے اللہ اور اللہ کا نبی ناراض وہ لباس سے مساجد کو پاک نہ کر سکا جس پیانٹ میں تیرا بڑا ہوا عزو زنا کر کر جو خدا کا قہر نے تیرے عزو کو بڑا کر دیا وہ نظر آ رہا ہے اس حالت میں اگر تجھے دفن کر دیا جائے تو تجھے مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے آئینے کے سامنے انشٹ کر کر نیچے اوپر آئینہ رکھ کر جب تیری شرم گاہ نظر آ رہی ہو اس کا نقشہ نظر آ رہا ہو پوچھ تیری غیرت کو پوچھ تیری شرم کو پوچھ ایک باپ کے دکھے سے پیدا ہوا ہے تو پوچھ کہ بھائی مسلمان اسی لیے اللہ کبھی ظاہر کو نہیں دیکھتے اللہ باقی کو دیکھتے ہیں وہ نماز جو غفلت کے ساتھ پڑی رہی ہو بھائی تو کہتا ہوں اللہ کے یہاں ایک عدل ہے اللہ کے یہاں ایک فضل ہے عدل کے معنی فیصلے کے اور فضل کے معنی مہربانی کے اے اللہ تیری مہربانی کے بغیر ہمیں جنت نہیں مل سکتی تیری مہربانی کے بغیر ہمارا ایک سجدہ قبول نہیں ہو سکتا تیری مہربانی کے بغیر ہماری ایک آیت قبول نہیں ہو سکتی تیری مہربانی کے بغیر تیرے دربار کی حاضری قبول نہیں ہو سکتی پکڑنے پر آئے نمازوں کو دیکھو ہماری سجدوں کو دیکھو تلاوت کو دیکھو یا نماز میں اللہ سے دل لگتا ہے فوائل للمسلین اللہ دینا منصلہ مساؤن بربادی ہے ان نوازیوں کے لیے جو غفلت برتتے ہیں پتہ نہیں جو چاہا کپڑا آ گئے مسجد کے اندر ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں پلاسٹک کے ٹوکرے ان ٹوکروں کو سر پر ڈال لیا کسی نے چنڈیوں کو ڈال لیا کسی نے کرچپ اور دستی کو ڈال لیا یہ پلاسٹک کا ٹوکرا سر پر رکھ کر تو کمشنر کی آفس کو جا سکتا ہے ٹوٹیوں کا بڑا کاؤنسلر کی آفس کو جا سکتا ہے میرا اتنا گیا گزرا کہ کہتے ہیں آقا کہ اس پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے جس کا پاجامہ ٹکنے سے نیچے ہو وہ کہتے ہیں وہ چہرے پر رحمت نہیں آ سکتی جس پر سوالات پیغمبروں کی داڑھی نکلی ہوئی ہو کچھ کیا خدا کا خوف کر کچھ اللہ کا ڈر کر اس چہرے کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں اللہ کیا مجھ سے ناراض نہیں ہوگا یا یوں کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے اللہ نہیں ہے میرے داڑھی مٹانے کا مطلب میری شرمگاہ کو کس پیانٹ میں پہننے کا آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر بھگوڑا گدھا جب آتا ہے مسجد کے اندر پیشاب کے ریلے گر رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ رہا ہے اور پوچھتا ہے کے ساتھ میرے پیشاب کا کس کے باپ نے تجھ سے کہا کہ جب نواب ڈیڑھ بجے ہو تو ایک بج کر اٹھائیس منٹ کو تو پیشاب خانے کے اندر جا کس کے باپ نے کہا یہ دونوں سارا کا اترن پہن کر رگوں کو ٹریک کر کر آدھا پیشاب کو اندر رکھنے کے لیے کس کے باپ نے کہا کھڑے ہو کر عزو ہلانے کے لیے پیشاب خانے میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں دوڑا چلا رہا امام صاحب تحیات میں بیٹھے ہیں کہیں نہ جماعت نہ چھوٹ جائے پیشاب کے خطرے کچھ رائٹ ران میں کچھ لیفٹ ران میں گر رہے ہیں فوائل المسلیم میرا اللہ کہتا ہے تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں کیا صورت پڑی جا رہی ہے کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دو روپے کی اڈلی کھانے کے لیے دس بیس کلو میٹر کا سفر کر کر یہ چوروں کا غلام اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو سنڈے کا عمرہ کرانے کے لیے جاتا ہے وہاں چیلے اچھے پکتے ہیں وہاں اڈلیاں اچھی پکتی ہیں امام داڑھی کٹا ہوا امام کالا کتاب لگانے والا امام کی تجویز صحیح نہیں امام چٹ فنڈ چلانے والا امام ہر کرنے والا امام عورت کو بے پردہ لے جانے والا امام ننگا ناچ ٹی وی دیکھنے والا کوئی فکر نہیں صبح نہار پیٹ ساڑھے چار بجے سٹی مارکیٹ کے اندر سبزی خریدنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے کیوں تازی کتی مل ملتی ہے تازہ ٹماٹر ملتا ہے تازی سبزی ملتی ہے فلاں دکان کے اندر مٹھائی اچھی ملتی ہے فلاں جگہ پیٹرول اچھا ملتا ہے فلاں جگہ کپڑا اچھا ملتا ہے اذان اچھی ملتی اس کا پتا ہے تجھے نماز اچھی ملتی ہو پتا ہے بیان اچھا ملتا ہو نہیں علماء بیان کرے محلے کی مسجد چھوڑ کر نہیں جانا تو تیرے عالم نے یہ نہیں کہا تیرے امام نے محلے کی ہوٹل چھوڑ کر نہیں جانا محلے کی لانڈری چھوڑ کر نہیں جانا محلے کی دکان چھوڑ کر نہیں جانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پیٹ پوجا کے لیے دنیا کی ہوشیاری اور آخرت کے لیے کون امام ہے داڑھی کٹا ہے خود اس کا مسلح پر کھڑا ہونا مکرو تحری میں خود اس کی نماز کا ایک بالش اوپر جانا تو امت کی قوم کی نمازیں لے کر جائے گا وہ کمیٹی کا پجاری تنخواہ کا پجاری دولت کا پجاری اور چٹن کے اندر مبتلا ہو کر ماں کا آسانی کوئی فکر ہم کسی امام کی آئی جو ہی نہیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی نماز کسے دے رہے ہیں اپنا دین کسے دے رہے ہیں اپنا وقت کسے دے رہے ہیں کیا یہ غفلت نہیں ہے ایسی نماز ہزاروں کی تعداد میں ہو آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى ولا الى اعمالكم اللہ تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا لاہری شکل کو نہیں دیکھتے لمبی رکاب پڑھ رہے ہیں پہلی رکاب کے اندر سورہ بکرا ہے اور دوسری رکاب کے اندر سورہ نہیں دیکھتا اولا کی کم ولو بھی کم اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے آئے اللہ کے دربار میں ڈر کر آئے اللہ کے گھر کو محبت کے ساتھ آئے عظمت کے ساتھ آئے یا بے توجہی کے ساتھ آئے اللہ اس کو دیکھتا ہے قربانی نہیں اللہ لحو ہوا ولا دما ہوا ولا کینا لابن موٹے موٹے اونٹ کاٹے ہتھیوں کی طرح بکرے کاٹے تیس لاکھ کا بکرا خریدا پچاس لاکھ کا جانور خریدا اللہ نے کہا ہے نہ گوشت آتا ہے سورت پرستی کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے لیکن اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے ایک انڈا بھی تم نے سستا کیا ہو ایک کھجور بھی تم نے سستا کیا ہو ابھی سے پاک میں سرور کو نہیں عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے لو یہ عہد کے پہاڑ کے برابر اجر لے کر جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ کہے گا اے اللہ دنیا میں میں غریب ہونے کی وجہ سے مالدار میرا مذاق اڑایا کرتے تھے اڑایا کرتے تھے اے رب کائنات آپ میرا مذاق اڑا رہے میں کھانے کو ترستا تھا ناشتہ ہو گیا دوپہر کا نہیں دوپہر کا ہو گیا شام کا نہیں آج کا ہو گیا کل کا نہیں کل کا ہو گیا پرسوں کا نہیں میں خود محتاج تھا اے اللہ میں کہاں اتنا صدقہ کرتا خیرات کرتا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں یاد ہے ایک مرتبہ ایک کھجور ایک بھوکا تیرے سامنے آیا تھا ایک محتاج تیرے سامنے آیا تھا ایک مسکین تیرے سامنے آیا تھا تو نے اس کو دے دیا اس کھجور کو میں نے اپنے داہنے ہتھیلی میں لے لیا اور اس کو بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا یہاں تک کہ عہد کی پہاڑ کا کی شکل ہو گئی اس کی ایک اخلاص کے ساتھ نیک عمل کیا گیا کھجور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پہاڑ کی شکل دے دی اور کروڑوں کی مسجد بنو ریاکاری کے لیے رات بھر جگو اور زندگی بھر اپنے آپ کو متقی بتاؤ پرہزگار بتاؤ فوائل للمسلم بس تباہی بربادی ہے وائل بعض روایتوں میں آتا ہے جہنم کی وادیوں میں ایک وادی کا نام ہے اس وادی سے خود جہنم روزانہ ستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے ایسی خطرناک وادی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس ریاکار کار کو جس کے امان تو ہیں لیکن روح نہیں ہے ہر عمل کے بارے میں غور کریں نماز فرمایا وہ نماز عبول نہیں جس نماز کو عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ دل لگا کر اصول کے ساتھ قانون کے ساتھ پڑھا گیا اگر اس کے بغیر پڑھی گئی ہو وہ نماز کو بول روزہ فرماتے ہیں اللہ کو بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ روزہ روزہ نہیں جو ڈھال نہ بنے گناہوں سے آنکھ کی حفاظت نہ کرے کان کی حفاظت نہ کرے دل کی حفاظت نہ کرے زبان کی حفاظت نہ کرے روزہ ہے گالیاں دے رہا ہے روزہ ہے سنیما دیکھ رہا ہے روزہ ہے قیمت کر رہا ہے اور قیمت سن رہا ہے فرمایا سوائے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کوئی حاصل روزہ تو ہے شہری کی افطاری کی ان اللہ لا الى الى ولا ظاہری شکلوں کو اللہ نہیں دیکھتے ظاہری روزے کی شکل ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں حج ہے حدیث پاک میں فرمایا لبیک لبیک کہتے ہیں آسمان سے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سادئی کتنوں کو ڈبا کر آیا کتنے کو ایئرپورٹ کے اندر گلے مل کر آیا ایئر ہوسٹیس کے کتنے مرتبہ ٹکر ماری اور کتنی مرتبہ بری نیت سے اس پر نگاہ ڈالی اور آج میرے کعبے کے سامنے احرام پہن کر لبیک اللہ لبیک کہہ کر مجھے دھوکہ دیتا ہے آسمان سے پرشتے نازل کر کر اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا صاحب تیرے خان میں بیوائی بیوہ سسکیاں لے رہی تھی یتیم تڑپ رہے تھے مسکین مچل رہے تھے اور تیرے ملک کے اندر تیرے سماج میں تیری سوسائٹی کے اندر آج غربت افلاس اور تندرستی کی وجہ سے اور علاج کے لیے ایک روپیہ اور ایک سکہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے تھے دو چار سو روپے زر ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے اور تو دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے احرام پہن کر میرے دربار میں آ گیا اور لبئی کہتا ہے لا لبئی ولا سادئی تیری لبئی بھی قبول نہیں تیری سادئی بھی قبول نہیں اسے دھوکا دیتا ہے شریعت متحرہ باطن کو بنانے کی طرف توجہ دیتی ہے اسی لیے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ درخت جسے شجرت الاسلام کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک آقا کو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے سلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت فرمائی تو جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت کی جان کی مال کی اسے شجرت الاسلام کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کاٹ دیا کہ لوگ آگے چل کر اس کی کہیں پوجا نہ شروع کر دیں اس کی پرستی شروع نہ کر دیں ظاہر پرستی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں درخت کو کاٹ دیا یقیناً ہے درخت تو بابرکت ہے متبرک ہے قابل احترام ہے قابل اکرام ہے لیکن قابل پوجا نہیں ہے کہیں لوگ ظاہر پرستی میں آ کر پوجا نہ کرنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو ختم کر دیا اور اس کا وجود ختم کر دیا حضرت اسود حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے نازل کردہ ایک سفید شفاف پتھر تھا لوگوں کے گناہوں کو وہ کھینچتا ہے حضرسفت پر ہاتھ رکھنے والا اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسافہ کرنے والا ہے لیکن یہی حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے حضرت میں جانتا ہوں تو نفع نہیں پہنچا سکتا تو نقصان نہیں پہنچا سکتا ان کا لا تنفا ولا تجرو میں جانتا ہوں تو نفع کا مالک نہیں تو نقصان کا مالک نہیں لیکن میں تجھے جو بھوسا دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوسا دیا ہے تجھے چوما ہے آخا میں چوما اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیری کوئی حیثیت نہیں قیامت تک کے آنے والے نسل انسانی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ظاہر پرستی کا سورت پرستی کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ایک طرف شجر رضوان اس رضوان درخت کو کاٹ کر اور دوسری طرف اس پتھر سے کتاب کر کر ان کا لا تنفع ولا تجرو کہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے میں اس لیے بوسا نہیں دیتا کہ تو نفع اور نقصان کا مالک اس لیے بوسا دیتا ہوں کہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے مبارک مجھے لگے آپ کے حرف تجھ پر لگے ہیں اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں تصویر کی بات چل رہی تھی کہ کیا حرض ہے کیا نقصان ہے نماز اپنی جگہ روزہ اپنی جگہ اگر بیوی کی سالگرہ میں تصویر پکڑ شادی کی سالگرہ میں بیوی کے ساتھ تصویر پکڑ لی جائے اور بچے کا برتھ ڈے کے موقع پر عیسائی بچہ بن کر یہودی بچہ بنا کر کیک کاٹ کر موم بتی کو بجا کر اگر تصویر پکڑ کیا ہے ہم نے نماز چھوڑ دی ہم نے بچے کی پوجا کی تصویر کی ہم نے اللہ کو گالی دی ہم نے حدیث کا انکار کیا ہم نے قرآن کا انکار کیا یہ علماء ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں یہ حرام وہ حرام یہ حلال وہ حلال اگر پکڑ لیا تو نقصان کیا ہے حج کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ہم نے شرک کا کام نہیں کیا ہم نے کوئی پرستی کا کام نہیں کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا نہیں کرتا اور کوئی بیوی اپنے شوہر کی تصویر کو رکھ کر پوجا نہیں کرتی کوئی ماں باپ اولاد کی تصویر کو پاکٹ میں رکھ کر موبائل کے ڈسپلے میں رکھ کر پوجا نہیں کرتے کوئی اولاد اپنی ماں کی تصویر رکھ کر وہ یہ علماء کہتے ہیں کیوں حرام ہے شریعت میں دیکھیے شریعت متحرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ بڑے حکمتوں والے ہیں بڑی گہرائی والے ہیں یہی وہ تصویر ہے جس کی آج ساری دنیا پجاری بن گئی یہی وہ تصویر ہے کہ قوم نوح کو جس نے تباہ کیا برباد کیا یہی وہ تصویر ہے جس نے کفار مکہ کو تباہ کیا برباد کیا یہی وہ تصویر ہے کہ صرف ہندوستان جیسے ملک کے اندر ساڑھے تیئیس کروڑ دیوی اور دیوتاؤں کی تصویروں کی پوجا کی جاتی ہے یہی وہ تصویر ہے کہ لاکھوں ڈالر کے اندر دینار اور درہم کے اندر ان کی بولی لگائی جاتی ہے یہی وہ تصویر ہے کہ آج اس کے بغیر کوئی میگزین قابل قبول نہیں کوئی رسالہ بکتا نہیں کوئی اخبار چلتا نہیں کوئی ایڈ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ کوئی نیم برہنا عورت اچھے کپڑے پہننے والی رنڈی آ کر تصویر اس کی تصویر اس میں نہ لگے اسی بنیاد پر ظاہر پرستی سے ہٹا کر اگر اس میں اگر آدمی ملوث ہوگا ظاہر پرستی کی پوجا شروع ہو جائے گی اخبار چلے گا تصویر کے بلبوتے پر مٹھائی چلے گی تصویر کے بلبوتے پر کپڑا چلے گا تصویر کے بلبوتے پر کپڑوں کا ایڈ آ رہا ہے ریوان ویمل بڑی بڑی کمپنیوں کا رنڈیوں کی تصویریں ہیں ہے کپڑا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم اے بنو آدم ہم نے تمہارے لیے کپڑا دیا کپڑا کیوں دیا اس لیے دیا کہ تم جسم کو ڈھانکو اور اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ کپڑے کی دو حکمتیں اللہ تعالی نے بیان کی ایک کپڑا انسان کے جسم کو ڈھانکتا ہے اور دوسرا اس کو خوبصورت بناتا ہے اسی کپڑے کے ایٹ کے اندر لڑکی کی تصویر جس میں سینا نمایاں بلیاں دکھ رہی ہیں شرمگاہ نظر آ رہی ہے کمر نظر آ رہی ہے یہ ظاہر پرستی اور یہ تصویر پرستی ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کپڑا جو جسموں کو ڈھانپنے والا ہے وہ ایک میٹر فروخت نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی ننگی رنڈی کی تصویر اس میں نہ لگائی جائے شراب بک نہیں سکتی پیٹرول بک نہیں سکتا اناج بک نہیں سکتا صابن بک نہیں سکتا بیت الخلا میں صاف کرنے والا بیت الخلا ٹوائلٹ کو صاف کرنے والا کیمیکل اور وہاں کا برش بک نہیں سکتا بیت الخلا میں لگ رہا ہے اور فلموں میں کام کرنے والی رنڈی کی تصویر اس پہ چسپا ہے اسی لیے چودہ سو سال پہلے سرور کونین آخائیں دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت بڑی قیمتی امت ہے یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے یہ امت اس کا مقام وہ ہے کہ اس میں آنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی یہ امت تصویر میں کھو جائے رنڈیوں میں کھو جائے فلموں میں کھو جائے ایڈ میں کھو جائے یہ امت دنیا کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتانے آئی تھی یہ امت جہنم کا لہو اور پھر انسانوں کے جسم سے نکال کر جنت کے نہروں میں ووٹر دینے کے لیے آئی تھی آج یہ امت رنڈیوں کی تصویر گھروں میں لگائے ماں کی تصویر لگائے باپ کی تصویر لگائے بت پرستی کرے شرک کرے اور خدا کے ذاتی ناموں کو کو اپنے اوپر اپنا کر وہ کام کرے جو خدا کو ناراض کرنے والا تصویر کیا ہے تاج محل ہم کہتے ہیں اس کی شکل ہمارے دل و دماغ کے اندر آتی ہے اس کی ایک تصویر ہمارے دل و دماغ کے اندر آتی ہے اور جب تک وہ شکل نہیں آتی تاج محل کا تصور نہیں آتا لال قلعہ جب تک اس کی شکل اور اس کی تصویر ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتی اس وقت تک وہ سمجھ میں نہیں آتی اللہ تبارک تعالیٰ نے شکلیں تصویریں اس لیے بنائی تاکہ انسان اس کی حقیقت تک پہنچے تاج محل کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے لال قلعے کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے بیوی کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے اولاد کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے سورج کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے چاند کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے اسی لیے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ایک عورت جو نکاح کی جاتی ہے کئی وجوہات سے نکاح کی جاتی ہے جبا لیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ولی حسب اس کے خاندان کی شرافت کی وجہ سے ولی مالی ہا اور گو گوبر خاندان کے اندر بہت ہے بنگلے والی ہے کار والی ہے ڈگری والی ہے ایجوکیٹڈ ہے گرین کارڈ ہولڈر ہے ولی مالی ہا آخا نے فرمایا نہ خوبصورتی کو دیکھو نہ مال کو دیکھو نہ حسب نصب کو دیکھو فصفر بذات الدین آقا نے فرمایا اس کے باطن کو دیکھو شریعت باطن کو دیکھتی ہے نماز کی روحانیت کو دیکھتی ہے روزے کی روحانیت کو دیکھتی ہے حج کے اخلاص کو دیکھتی ہے قربانی کے اندر کے پیمانے کو دیکھتی ہے اور نکاح کرو ظاہر پر نہ جاؤ ہمارے علماء نے کہا جو آدمی جس چیز کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا مال کا کتا مال کا پجاری اور دنیا کا پیشہ اور پاخانہ چاٹنے والا کسی لڑکی کو مال کی بنیاد پر نکاح کرے گا کوئی حسن کا پجاری کوئی رنگ روپ کا پجاری اگر حسن کو رنگ روپ کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا علماء نے کہا وہی چیز اس کے فتنے کا سبب بن جائے گی مال ایسی حالت آئے گی دانے دانے کا محتاج ہو جائے گا حسن کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا کوئی حسن کا پجاری اللہ وہ شکل خراب کرے گا وہ شکل خراب کرے گا کہ خاندان کی مائیں اس عورت کو دکھا کر اپنے بچے کو سلائے گی کہ دیکھ یہ شیطان نہیں آئے گی ورنہ تیرا نلڈا دبا دے گی میں کہتا ہوں کہ یہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں سے بھی تم عبرت حاصل کرو ہر چیز اگر دل و دماغ صحیح ہو انسان عبرت پکڑ سکتا ہے نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا نگاہ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا میں کہوں کہ صاحب میں لڑکیوں کو نہیں دیکھتا یا تو میں اندھا ہونا یا تو میں فرشتہ ہونا انسان ہو دیکھے گا ضرور مرد ہے مردانی ختم ہو چکی ہے ہجڑا ہے یہ ہے کہ انسانوں کی نسل میں نہیں پیدا ہوا ہے وہ الگ بات ہے بچ نہیں سکتا میں کہتا ہوں گناہ ہے گناہ سے عبرت حاصل کرو بس پشتاب میں کھڑے لڑکی نظر آئی بس میں بیٹھے کوئی لونڈی نظر آئی عبرت پکڑو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں میں نے بارہ یہ واقعہ عرض کیا ایک چور کے ہاتھ پیر تین مرتبہ کاٹے گئے پہلی مرتبہ چور چوری کرتا ہے داواں ہاتھ کاٹا جاتا ہے دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے سیدھے پیر کے پنجے کاٹے جاتے ہیں تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو پھر ایک اور پیر کے پنجے کاٹے جاتے ہیں چوتھی مرتبہ چوری کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا پنجہ کاٹا جاتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا پنجا چوتھی مرتبہ کی چوری پر چور کا کاٹا جا رہا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پیر چومنے لگے لوگوں نے کہا کہ حضرت وقت کے سید الفتاب سید الفتال سید الاولیاء اور آپ اس کے پیر پڑ رہے ہیں فرمایا یہ چور ضرور ہے یہ اچکا ضرور ہے یہ بدماش ضرور ہے لیکن اس کی گناہوں پر استقامت ہے لاکھ ہادی سے آئے ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑی پیر کٹا چوری نہیں چھوڑی اور ایک ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑی اور ایک پیر کٹا کم سے کم برائی پر تو استقامت ہے یہاں اماں مری آ گیا نماز پڑھنے کے لیے یہاں بابا کا جنازہ آ گیا دعا کرنے کے لیے یہاں کاروبار ٹھپ ہوا اور جیسے ہی ماں کی موت کا غم دور ہوا جیسے باپ کے غم کا موت کا غم دور ہوا کاروبار ترقی میں آیا مسجد کو ٹھیلا دکھا دیا آتا ہے پیشاب پاخانہ کر کے چلا جاتا ہے استحمت نہیں آج کی کیفیت کل نہیں پہلی سب کا دوسری میں دوسری کا تیسری میں پیچھے تو جا سکتا ہے لیکن آخری سب والا پہلی سب میں نہیں آتا کہا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ برا ضرور ہے چور ضرور ہے ڈاکو ضرور ہے اجکا ضرور ہے لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ استقامت ہے عمل میں ٹھنڈ آئی تو اس نے کام نہیں چھوڑا سرد رات آئی چوری نہیں چھوڑا ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑا پولیس نے مارا چوری نہیں چھوڑا جیل میں گیا چوری نہیں چھوڑا اور نماز ایک چین پر ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک دس روپے کے ویپار پر ہم نماز کا قتل کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ رنڈیاں جو نظر آتی ہیں کوئی بری نہیں کیسے بری ہو سکتا ہے حضرت سیدنا یوسف علا نبی علیہ سلاط وسلام پیغمبر ہے عظیم الشان پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کلام پاک کے تیرویں پارے میں فرمایا وما ابریو نفسی میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا میں زلیخا کو دیکھ کر بچ گیا اس کے حسن کے فتنے میں نہیں پڑا میری نگاہ نہیں گئی میرا دل اس پر نہیں آیا میں نہیں کہتا وہ میں ابھر رہی ہوں نفسی انفسالا عمارا تم بسو اللہ بارہیم ربی یہ نفس تو ہے گناہ کرنے کے لیے نفس امارا گناہ کرنے کے لیے ہے بلڈنگ کو دیکھ کر جینا للچائے یہ نہیں ہو سکتا جی للچاتا ہے حدیث یاد کر کر بلڈنگ پیشاب کے خطرے سے گری ہوئی نظر آئے یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہے زمین دیکھ کر جینا آئے یہ نہیں ہو سکتا المقنطرہ اللہ نے کہا ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر بنگلوں کی محبت ڈال دی اپارٹمنٹ کی محبت ڈال دی اور دنیا کو مزین بنا اگر میں کہوں کہ میرے دل میں بنگلے کی محبت نہیں ہے زمین جائیداد یہ نہیں اللہ نے ڈالی تربیت ہوئی اور دنیا مچھر کے پر سے گری ہوئی نظر آ رہی ہے اور موت شہادت کا پیالہ نظر آ رہی ہے اور موت میں ارد کا سایہ نظر آ رہا ہے اور موت میں جنت کی نہریں نظر آ رہی ہیں اور موت میں نبی کی ملاقات نظر آ رہی ہے اور موت میں بلال کا مسافہ نظر آ رہا ہے یہ نبی کے قدموں کا سبقہ ہے یہ دین کا سبقہ ہے ورنہ انسان کی فطرت میں عورت کی محبت مال کی محبت دولت کی محبت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا قرآن میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ زلیخا کا دل مائل ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام وسلام کی طرف اور کہا یوسف علیہ السلام وسلام کا دل بھی جانے لگا اگر لولا ربی اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے عورت نظر آتی ہے بنگلہ نظر آتا ہے دولت نظر آتی ہے کاروبار نظر آتا ہے تاجر نظر آتا ہے دنیا نظر آتی ہے سیاسی کتے نظر آتے ہیں ایم ایل اے کے عہدے ایم پی کے عہدے نظر آتے ہیں نہیں نہیں یہ ضرور نظر آتے ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھو اگر حسین لونڈی نظر آئے اپنی بیوی کا موازنہ کرو اور کہو غلامی اگر ہونی تھی میں جورو کا غلام بننا تھا تو اس پری کا بننا تھا یہ تو میری جورو پری تو نہیں ہوں تو نہیں جس کا پیشاب میں چاٹ رہا ہوں حید و نفاذ کو چاٹ کر میں دین کا قتل کر رہا ہوں جرو کے غلاموں کے اندر ایک ڈگری ہولڈر کی بیوی ایک نکاح کے اندر گئی ایک ولیمے میں شادی میں شریک ہوئی تو وہاں کی خواتین نے تبصرہ کیا کہ اس علاقے کے اندر ایک روڑی عورت تھی ایملینس بالکل بھینس کی طرح چھٹی کی طرح جسے دیکھ کر بچے خوف کھا جائیں میں کہ اللہ کی قسم نہ تو آپ کو خوش کرنا ہے نہ میرے نفس کو خوش کرنا ہے میرے نفس کی پوجا کرنا ہے جو جرو کے غلام ہیں یہ دیکھو رنڈیوں کو یہ سگنل میں پوسٹر کو دیکھو یہ مصنوعی حسن صحیح اور جالی اور دھوکے کی خوبصورتی صحیح کہ مرنا تھا اس کسی پر مجھے مرنا تھا یہ آنکھ میں چیپڑے یہ ہلکے کالے یہ پیٹ کی بیماری یہ خون کی بیماری یہ دل کی بیماری یہ روحانی بیماری یہ جسمانی بیماری کتے کو رکھ لیتا کتا تیرے جان اور مال کا محافظ بن جاتا کمیلا غلام کس کا بنا اسے دنیا دیکھ کر کر اسے دنیا دیکھ کر نفرت کی نگاہ بننا ہے ایک عورتوں کو دیکھ رہا ہے کتنی ہے نہیں حسینہ ہے جنہیں دیکھ کر چاند شرم نہیں ہے ہے دنیا حسیناؤں سے خالی ہے دنیا خوبصورت لڑکیوں سے خالی ہے برائی کرنا ہے تو اس برائی کو کر کر جورو کی غلامی سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے کیوں جورو کا غلام بن کر میں نے کہا کہ یہ چیز ہر چیز کام نہیں آ سکتی تیری بیوی تجھے دھوکہ دے رہی ہے تجھے جانے من کہہ کر اپنی جان کہہ کر اپنے جگر کا جگر کا گوشہ کہہ کر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہوں ہر بیوی کا مشرق سے لے کر مغرب تک شیمان سے لے کر جنوب تک اور سرا سے لے کر عرش تک ایک ہی جواب تم کر کر دیکھو میں پھانسی لے لیتی ہوں اور دنیا میں کتنی عورتوں نے پھانسی لی کتنی عورتیں قتل ہو گئی اور کتنی عورتیں مرد کے جنازے میں چلی گئی کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا جائے گا فرعون جہنم میں اور جائیں گے حضرت آسیہ جنت میں جائیں گے حضرت لو جنت میں اور جائیں گے ان کی بیوی جہنم میں جائیں گے حضرت نو جنت میں اور جائے گی ان کی بیوی جہنم میں کچھ نہیں ہوگا جنت کہیں اور ہوگی جہنم کہیں اور ہوگی چھوڑ دے پیشاب دینا چھوڑ دے غلامی مان لے میری بات مان لے سلامتی اسی میں ہے حکم اموال حکم ونا اولاد ان ذکر اللہ کس کے لیے دھوکہ دے رہا ہے جورو کو پال لیں قرض لے کر کیوں دوبارہ ہے جورو کو پال لیں اولاد نہیں نہیں یہ کام آنے والی نہیں ہے یہ اولاد کام آنے والی نہیں نام لے کر اللہ نے قرآن میں کہا یوم یا پھر امین عقی و امی ہی و و صاحبتی ہی نام نام لے کر کہا سورہ اگست کلام پاک کا تیسواں پارہ یوم یفر المر بھاگے گا مرد مین آخی اپنے بھائی سے وہ صاحبتی اپنی بیوی سے واقعی اور اپنے بھائی اور بہن سے مری یوم شامی یوگنی ہر آدمی اللہ کے یہاں تنہا جائے گا رشتے داری کا نام و نشان نہیں ہوگا رشتے داری کا نام و نشان نہیں ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے سامنے آخر کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ہتکڑیاں پہناؤ خزو حسلو سمل جہی مسلو اس کو ہتکڑیاں پہناؤ اسے کھینچ کر جہنم میں لے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ ابراہیم آپ نے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ میری ایک بات کو آپ مانیں گے اے رب کا میرا باپ آزر دنیا کہے گی قلی اللہ کا باپ آج لگ ہو کر چکڑ کے اندر مبتلا ہو کر اور اس کا منہ زمین پر آندے منہ پڑ کر اسے کھینچ کر جہنم اے اللہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے ابراہیم ہم اس کو ایک جانور کی شکل دے دیتے ہیں چھوڑا تو نہیں چھوڑا نہیں بیٹا جنت میں باپ جہنم میں جا رہا ہے چھوڑا نہیں ابراہیم کے ترسنے پر کلیل اللہ کے ترسنے پر چھوڑا نہیں میں جا کر خواجہ ابو طالب کے کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں پہنچا دوں گا قیامت کے دن اللہ تبارک تالا چھوڑا نہیں معاف نہیں کیا جہنم کی آگ کے جوتے خواجہ ابو طالب کے پیر میں پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے بھیجا کھولے گا آخا اپنے چچا کو نہیں بچا رہے ہیں ابو جہل کو نہیں بچا رہے ہیں حضرت لوت اپنی بیوی کو نہیں بچا رہے ہیں حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا رہے ہیں حضرت نو اپنے بیٹے کو نہیں بچا رہے ہیں داڑی مڈے شک دکھانے والے اللہ کے گھر میں آگے پیچھے کی شرم کا تیری جورو کو بھی بچائے گا اور تیری جورو رنڈی نما جسے بھوت سمجھ کر شادی کے بچے مذاق اڑا رہے ہو وہ تیری خبر میں آئے گی دیکھ تیری بیوی کی شکل پاکٹ میں ہو اور گلی میں کوئی رنڈی جا رہی ہو تو اس تصویر کو رکھنا اس رنڈ کون مرنا تو اس پر مرنا تھا غلام ہونا اس پر ہونا تھا جسے بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر اوارڈ دیا گیا جسے حسن کے مقابلے کا میڈل دیا گیا جس کی ایک ایک اداؤں پر دنیا وہ سچ مرتی ہو جھوٹ مرتی ہو وہ جائے بھاڑ میں تو کون سا مر رہا ہے صحیح تیرا مرنا کون سا صحیح ہے تو دنیا اگر مر رہا ہے دنیا میں بیوٹی کانٹیسٹ ہوتا ہے حسن کا مقابلہ نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا نہ پیشاب رکتا ہے چھینکے تو پیشاب کھانسے تو پیشاب نہ پیچھے سے ری رکتی ہے پیٹ پھگ رہا ہے اٹھتے بیٹھتے بمباری سڑے باس کی کس کی پوجا کر رہا ہے ایک کتا تیرے دل کو خوش کر سکتا ہے ایک توتا ایک لو اور ایک کبوتر تجھے خوش کر سکتا پوجا تو اس کی کر اگر کرنی ہے تجھے اسی لیے چودہ سو سال پہلے ظاہر پرستی سے شریعت نے منع کر دیا حسن کو بنیاد بنا کر مال کو بنیاد بنا کر اور ظاہر کو بنیاد بنا کر بات نوبیلوں میں سافٹ ویئر ہوتا ہے اور وہ سہولت ہوتی ہے کہ بیگم صاحبہ اگر کال کریں تو ان کی تصویر ہے الٹی آتی یہ پوجا کر رہا ہے اولاد ایسی لگ پڑیا ایسی پھٹی ہوئی لگتا ہے اب گندگی گر جائے گی تب گندگی گر جائے گی پوجا کر رہا ہے دیکھ تو صحیح یہ آنکھیں ہیں نہیں ہے یہ کیا رکھا ہے یہ پتھر رکھا ہے کیا کتنے حسین بچے کتنے خوبصورت بچے کتنی خوبصورت عورتیں اور کتنی خوبصورت کنیزائیں اور کتنی خوبصورت اللہ کے حسن کے مرنا تو ان پر مرنا پوجا کرنا اس اولاد کی پوجا کرنا کتنے خوبصورت جانور اللہ نے بنائے پھولوں کو کیسے بنایا چاند کو کیسے بنایا سورج میں تو کہتا ہوں جو چندرما کی پوجا کرتا ہے جو سوریا دیوتا کی پوجا کرتا ہے وہ کروڑ درجے بہتر ہے بہتر چورو کی پوجا سے سورج جو ہے میڈیکل خرچ نہیں لگاتا وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتا وہ دل کو ٹھیک نہیں پہنچاتا وہ زندگی میں کبھی سورج بنا ہے آزاد کبھی چاند بنا ہے برابر جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر اب تک اور اللہ کا حکم جب تک رہے گا وہ نفع پہنچا رہا ہے جو سوریا کی دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں چندرما کی پوجا کر رہے ہیں وہ ان کو وہ نفع پہنچا رہا ہے جو زمین کو وندے ماترم کہہ کر پوجا کر رہے ہیں زمین نے آج تک اپنے جگر کو پھاڑنے سے منع نہیں کیا زمین کا جگر پھاڑا جاتا ہے اور سونا نکالا جاتا ہے چاندی نکالی جاتی ہے پیٹرول نکالا جاتا ہے کیمیکل نکالا جاتا ہے کوئلہ نکالا جاتا ہے اناج نکالا جاتا ہے غلہ نکالا جاتا منع نہیں کیا تیرے پاس سونے سے منع کرتی ہے عمدہ کھانا پکانے سے منع کرتی ہے کپڑا دھونے سے منع کرتی ہے تیرے دل کو لبھانے سے منع کرتی ہے اور چہرہ وہ جسے دیکھ کر ہزاروں ہم کے جو ہے تازہ ہو جائے پوجا وہ وندے ماترم کہہ رہے ہیں وہ تیرے سے بہتر ہیں سوریا دوتا چندرما کی جو پوجا کر رہے ہیں وہ دینے سے بہتر ہے ہمارے علماء نے کہا جو چیز چیز کو بنیاد بنائے گا اللہ اسی کے ذریعے سے بنیاد بنا کر دین کو چھوڑے گا اللہ اسی کے ذریعے سے اس کی زندگی تباہ برباد کریں گے اس ان کو بنیاد بنائے گا وہ بیماریاں دیں گے وہ بیماریاں دیں گے اس کا پیشہ ہوتا پھرے گا پاخانہ کر رہے ہیں لوگ میں نے ہزار مرتبہ ایک جملہ کہا آج لوگوں نے اللہ سے کہا اللہ جو عذاب سے ہم اپنا کرنا نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کے عذاب سے مسلمانوں نے کمپرومائز کر لیا ہے مصالحت کر لی ہے تو اپنا کر ہم اپنا کریں گے تو عذاب دے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بیوی کو نافرمان بنا ہم پاک صاف نہیں رہیں گے تو اولاد کو غدار بنا ہم حلال کمائی کو نہیں لوگوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی وہ زندگی نہیں جو آج انسان گٹ گٹ کر کر رہا ہے ایک شاہ بتا رہے تھے دبئی میں کام کرتے ہیں میں کہا کہ کیا کہنے لگے پارکنگ میں سگنلوں میں جو گاڑیاں آتی ہیں تو ہم ان گاڑیوں کو ایک مثال میں بتا رہا ہوں حلال روزی حلال ہے چپل سیکر حاصل کی جائے یا گائے بیل کو دھو کر یا اس کا گوبر لاد کر حلال تو حلال ہے حرام تو حرام ہے لیکن مسلمان اتنا گٹ گٹ کر جینے کے لیے نہیں آیا ہم نے کہا کیا کرتے ہیں کہا کہ ہم ہم نے کہا کہ گرمی کتنی ہوتی ہے کہا کہ کبھی کبھی پچاس پر پانچ ڈگری تک گرمی چلی جاتی ہے کیا کیا تم نے کیا کیا بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے بیوی کو پالنے کا مسئلہ ہے اولاد کی لڑکوں کی تعلیم کا مسئلہ ارے زندگی سڑکوں پر برباد پچپن ڈگری حرارت لو چل رہی ہو اور تب کار کی چھت پر ہاتھ لگا رہا ہو جسم تم نے اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر لیا ہے یہ عورتیں جو ڈیٹنگ کرتی ہیں ڈیٹنگ ہے خدا کا کار ہے اللہ کی نعمتیں نہیں کھا سکتی ان کے گھر کا پال تو کتا ان کے گھر کا پال تو جانور قیمتی کھانا جو چاہے کھا سکتا ہے مرچ ڈالو کھا لے گا آلو ڈالو کھا لے گا بریانی ڈالو کھا لے گا سب کھائے گا ویج کھائے گا نان ویج کھائے سب کھائے گا کتا نہیں ذرا ڈائٹنگ بڑھاپے میں تاکہ قبر میں کیڑے اگر مجھے کاٹے قبر میں دیمک مجھے چاٹے تو جوان جسم کو چاٹے بڑھاپے میں بیٹھی دو سلیس دوپہر کے اندر ایک پیالہ جوس کا شام میں کپڑ کے کپڑے دھونے کے لیے کہو گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کہو اور کہیں علماء مشائق آئیں بیان جانے کے لیے سننا نہیں جائیں گے گھر کا کام کاج نہیں ہوگا مہارانی صاحبہ کریں گی تو ہی اور پارکوں میں جا کر دیکھو بھاگتے دوڑتے ملیں گے ڈیٹنگ کر رہی ہیں سب بنا رہی ہے شادی محل میں گئے غریب یہ بھی کھا لیا وہ بھی کھا لیا ایج بھی کھا لیا مرغی بھی کھا لیا مٹن بھی کھا لیا کلفی بھی کھا لیا یہ نہیں سوری ہم نہیں کھا سکتے ہم ڈیٹنگ کریں فخر کے ساتھ یہ خدا کا فخر نہیں عذاب ہے نہیں ہے سب کچھ ہے اللہ نے مہر لگا دی اللہ نے نعمتوں پر پابندی لگا دی اور یہ شان پتی سے عورت کہتی ہے اپنے آپ کو دبلا کر رہی ہے اپنے آپ کو کھلانے کے فکر میں ہے اپنے آپ کے رنگ روپ لانے کے فکر میں ہے خدا نے آزاد دے دیا تو نے شوہر کی خدمت کو فراموش کیا تو نے اولاد کی تربیت کو فراموش کیا تم نے سنسار اور گھر کی جو ہے گھر گھر سی کی زندگی کو خیر بات کیا اللہ نے کہا کہ یہ ہم تم پر مسلط کر دیں گے یہ عذاب تم پر مسلط کر دیں گے ایک صاحب کو کہو کیلا کھائی نہیں مجھے چھینک ہو جائے گی امرود کھائیے مجھے کھانسی ہو جائے گی پپیتا کھائیے مجھے لوز موشن ہو جائے گا آم کھائیے مجھے شوگر ہو جائے گا یہ چیز نئی سننے میں آتی تھی تفسیر ابن کثیر میں اللہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب دنیا میں آدم علیہ السلاط وسلام آئے تو دنیا میں نفع ہی نفع تھا کاٹا نہیں تھا پانی سارا نہیں تھا ہر درخت پھل والا تھا ہر زمین نرم تھی سڑک بنانے کی پل بنانے کی اور تار روڈ کانگریس ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی انت دنیا کھلی قتل ساری دنیا کو اللہ نے غلام بنا دیا وہ پرندہ کاٹو کھا لو اس پرندے کا شکار کرو اس جنگل کے درندے کا شکار کرو اس مچھلی کو اٹھاؤ کھا لو زمین کو چیرو کھا لو پزا کو چیرو کھا لو سب کھاؤ پیو سب کھلو دو کھاؤ پیو مزے کرو موج کرو ہمارے جو بڑے ہیں ان سے پوچھیے آپ منو کا گھی کھا جاتے تھے بلر کے کھلی کا دبانا جو چل رہا ہے اگر وہ آدھی آنے کے دن سے لے کر ختم ہونے کے دن تک ان کے گھروں میں ختم نہیں ہوتی تھی کبھی مرغی میں ڈالا کبھی دال جو ہے یہ بریانی میں ڈالا کبھی گوشت میں چل رہی ہے اب کھاؤ کھاؤ نہیں وہی کی بیماری گڑیا کھلی تو وہی ہے یہ کھا وہ پہلے بیماری سب کچھ آدمی کھاتا تھا امرود بھی کھاتا تھا کیلا بھی کھاتا تھا نارنگی بھی کھاتا تھا نہ گرمی ہوتی نہ سردی ہوتی نہ الرجی ہوتی نہ کھجلی ہوتی نہ خارش ہوتی نہ چھوٹا نہ بڑا نہ مرغی نہ راشن کا چاول نہ بلاک کا چاول سب کچھ اللہ نے اس کے حق میں نعمت بنایا تھا گنا کیا داڑھی منڈائی ایک نعمت سے محروم کیا جورو کا غلام بنا دوسری نعمت سے محروم کیا اولاد کا غلام بنا چوتھی نعمت سے محروم کیا اور مسجد کو طلاق دی ایک اور نعمت کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اتنی ادیورن ہو گئی زندگی کہ اب دوائیوں کا پانی پی کر انسان زندہ رہ رہا ہے کئی ایسے ہومیوپیتھک اور آیورویدک میڈیسن نکلے ہیں ناشتے میں دو کپ اس کو لے لیجیے اور دوپہر میں ایک کپ لے لیجیے ایک سوکھی چپاتی لے لیجیے اور یاد رہے کہ پپیتا زیادہ میٹھا نہ ہو اور زیادہ پھیکا نہ ہو اب کچا ہو ڈبل قیمت دے کر لائیے ایک دو جو ہے سلیٹ بریڈ کھا لیجیے کتوں سے بدتر زندگی عذاب کی گزار رہا ہے اللہ کے عذاب سے مسلمان مصالحہ کر چکا ہے کمپرومائز کر چکا ہے اسے احساس نہیں اسے شعور نہیں ہمارے علماء نے کہا کہ جس چیز کو بنیاد بنائے گا اسی راستے سے خدا اسے تباہ برباد کرے گا اس کو بنیاد بنائے گا اس کا پیشاب پاخانہ لے کر ڈوتا پھرے گا اجی بیگم صبح اٹھتے ہی پہلے کا شوہر بیگم کو تحجد کے لیے جگاتا تھا اور بیگم شوہر کو تحجد کے لیے جگاتی تھی دونوں اٹھتے تھے یاسین پڑھتے تھے تحجد پڑھتے تھے چائے بنتی تھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اولاد کو اٹھایا جاتا تھا سورے واقعہ پڑھا جاتا تھا ذکر کا ماحول ہوتا اور مسالہ پیسا جاتا تھا ایک ایک جو ہے پکوان پر ایک ایک مرتبہ وہ لکڑی کے مارنے پر اللہ اللہ کے نعرے نکلا کرتے تھے اب صبح اٹھتے بیگم وہ نہار پیٹ کا پیشہ پکڑے کی بھول گئے اب یہ اسے پوچھتی ہے رات میں ذرا بی پی کی شکایت تھی اللہ کا شکر ہے کہ صحیح سالم زندہ اٹھے مر تو نہیں گئے یہ زندگیاں گزر رہی ہیں وہ بیماری یہ پوچھ رہا ہے وہ بیماری وہ پوچھ رہا ہے اور عورت مر کو دو کیا جی صبح شام تمہاری بیمار اللہ کا شکر کرو کہ مجھے خالی ٹائیفائڈ بخار ہے شوگر کی بخار ہے نہ عورت کو تو ایڈس اور کینسر ہے اسے دھوکہ دیتی اس سے بڑی بیماری بتا کر مرد کو بے وقوف بنا دی ہے پناہ عورت کو تو یہ بیماری ہے پناہ عورت کو اتنی بڑی بیماری شکر کرو اللہ تمہیں جو چورو دی ہے وہ صرف پیشاب پیخانے کو ڈھلانے کا کام کر رہی ہے ورنہ تو وہ اپنی بیوی کو بونڈے پہ ڈال کر کندھے پر بٹھا کر وہ لیاب لے جاتا ہے پیشاب کا اس میں زندگیاں گزر رہی ہیں کھانا کھاؤ ہزم کرنے کی فکر کرو کھانا کھاؤ بیماریاں پیدا ہونے کے بعد ان بیماریوں کو دفاع کرنے کی فکر کرو اور حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانا زندگی کے لیے ہے زندگی کھانے کے لیے نہیں تو ہم نے کیا کر دیا کہ زندگی کو کھانے کے لیے لگا دیا لنڈے تک کھاؤ اور کھانے کے وجہ سے انفیکشن کی جو بیماری اور جو بنائے مصیبتیں اب اس کو دفاع لڑنے تک کھا لیا کیوں بھی لوز موشن نہیں ذرا پایا دبا کو مار دیا کیوں بھی تم جو ہے الٹیاں ہو رہی ہیں تلا ہوٹل میں ہائی وے میں کھا لیا کھایا کیوں آئی کیوں بیماری ماری فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے جو بدت ایجاد ہوئی وہ بدت پیٹ بھر کر کھانے کی ایجاد ہوئی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایک حکیم مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے اپنی دکان لگائی اور دکان چلی ہی نہیں ایک مرتبہ بھی کوئی نہ مرد آیا نہ عورت آئی نہ بڑا آیا نہ چھوٹا آیا نہ بوڑھا آیا نہ جوان آیا آخر کار دکان کو تالا لگانا پڑا تو اس کے بعد وہ حکیم صاحب نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی یہ انسانوں کی بستی ہے یا فرشتوں کی آبادی یہاں رہتی ہے کیا کوئی بیماری نہیں ہوتا کہا کہ ہم بیمار نہیں ہوتے اس لیے کہ آخا نے فرمایا پیٹ کے تین حصے کرو ایک میں کھانا ایک میں ہوا اور ایک میں پانی آخا کے اس فرمودے پر آخا کے اس فرمان پر ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بیماری قریب نہیں لاتا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں ایام بیس کا روزہ رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ عربی کے جو روزہ رکھے گا جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے گا لکھ کر رکھ لو بانڈ پیپر پر سائن کرا لو کہ دنیا میں اس سے بہترین اور کوئی ڈیٹنگ نہیں ہے پھر آپ کو سوکھے سلیش اور آپ کو ایک کم پیالی پی کر زندگی گزارنے کی نوبت نہیں آئے گی آقا کی سنت پر جو عمل کرے گا چھوڑتے جاؤ گے چھوڑتے جاؤ گے اللہ کا عذاب آتا جائے گا اللہ کا عذاب آتا جائے گا اور آج مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے عذاب کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے حضرت یعقوب علا نبی علیہ سلاد و کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ سلاد و اور ان کے درمیان جدائی ہو گئی رونے لگے یوسف علیہ السلام السلام کی جدائی اتنا روئے اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے اندھے ہو گئے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام السلام کو جو جدا کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو امتحان میں جو مبتلا کیا وہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام سامنے جا رہے تھے یعقوب علیہ السلام نماز کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھ کر دل دل میں خوش ہو گئے کتنا اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا نماز سے سلام دے رہا اللہ نے کہا نماز میرے لیے اور نماز میں خیال بیٹے کے لیے یعقوب وہ امتحان میں مبتلا کروں گا وہ مزہ چکاؤں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اس کے بعد وہ بڑا واقعہ پیش آیا کہ بچے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سلام کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر کہا کہا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا یاقوب علیہ السلام رات بیٹے کی فکر میں گھومتے رہے حسن کو بنیاد بناؤ گے حسن کتنا بنے گا مال کو بنیاد بناؤ گے مال کتنا بنے گا عورت کو بنیاد بناؤ گے عورت کتنا بنے گی اولاد کو دین سے ہٹنے کا ذریعہ بناؤ گے اولاد کتنا بنے گی نہ اولاد کام آئے گی نہ دینی کام آئے گی گی نہ مال کام آئے گا نہ ظاہر پرستی کام آئے گی اسی لیے آقا نے فرمایا عورت کو اختیار کرنا ہو دین دین دان عورت سے نکاح کر اس کے حسن کو نہ جا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر اذان دلوائی آقا نے اذان ہو گئی نماز ہو گئی صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے وہ کام کیا جو اب تک آپ نے نہیں کیا میزنا جو اذان دینے کا ممبر ہوتا تھا وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیا کر دیتے آج آپ نے کابی کی چھت پر کھڑا کر کر حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا آقا نے فرمایا صحابہ سن لو قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو پتا لگ جائے کہ بلال کابے سے بھی افضل آلے کلوٹے حبشی غلام پردیسی غریب دنیا کے اعتبار سے جو عیب ہو سکتا تھا دنیا کے اعتبار سے جو کمزوری ہو سکتی تھی وہ کمزوریاں حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھی کہا کہ بلال میں کر کر اذان دو اور قیامت تک کے آنے والوں کو پتا لگے کہ سورت کی کوئی حقیقت نہیں مال کی کوئی حقیقت نہیں حسب و نصب کی کوئی حقیقت نہیں ملک کی کوئی حقیقت نہیں اور عہدوں کی کوئی حقیقت نہیں غلام تھے حقی تھے کانے تھے بدسورت تھے اور غریب تھے محکوم تھے سب کچھ اور کعبے کے چھت پر آزام دلوا کر فرمایا کہ بلال دنیا والوں کو پتا لگ جائے کہ تو اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے اور اللہ کا کعبہ تیرے قدموں تلے ہے سورت پرستی کی شکل شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے یہ سورت پرستی میں لوگ کہتے ہیں کہ پکڑ لے تو کیا ہوگا رکھ لے تو کیا ہوگا سورت پرستی میں مبتلا ہو کر آدمی حقیقت سے دور ہو جائے گا اور یہ نہ سمجھو کہ کا کوئی مقام نہیں کوئی درجہ نہیں یمیت حسین جو مصور ہے جو تصویریں بنانے والا ہے اس کی ایک ایک تصویر لاکھوں ہزاروں ڈالروں کے اندر امریکہ میں فروخت ہوتی ہے تصویر کی اگر حقیقت نہیں یمف حسین کی تصویر کیوں لاکھوں ڈالروں میں فروخت ہو ہے یمف حسین کو خود بیچا جائے کوڑیاں نہیں ملیں گی تصویر بنانے والوں کو بیچا جائے ایک روپیہ ایک سکہ نہیں ملے گا آج تصویر پرستی ظاہر پرستی تصویروں کے مول لگ رہے ہیں آج کسی بدھ کے امبیڈکر کے مجسمے کا ہاتھ توڑ دیا جائے کسی گاندھی جی کے مجسمے پر گوبر لکھ دیا جائے جواہر لال نہرو کے مجسمے پر کوئی پیشاب کر دے اگر حقیقت نہیں ہے تو مقدمے کیوں دائر ہو رہے ہیں ان کی عظمتیں ان کی محبتیں اتنی بڑی اتنی بڑی کہ یہ پرستیش کا ذریعہ بن گئی یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت سے ہٹانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی اور آج فلموں کا وہ مقام وہ درجہ بن گیا کہ آج کے نوجوان کو اتحیات آئے نہ آئے دعائیں خنوط آئے نہ آئے بیوی کا مقام جانے نہ جانے اولاد کا مقام جانے نہ جانے مسجد کا اکرام احترام جانے نہ جانے اگر کہیں رن وے اور رنڈی کی ویڈیو گرافی ہو رہی ہو فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ اپنے پیشاب پاخانے اور کھانے پینے کو بند کر کر بھوکا پیاسا رہ کر اور پیشاب کی پوٹلی کو بھر بھر کر ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتا ہے یہ فلموں کا جادو نہیں کیا یہ تصویر کا جادو نہیں اخبار اٹھاتے ہی سب سے پہلے فکر یہ کون سے رنوے کا کس رنڈی سے عشق چل رہا ہے کون سی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی اداکاروں کا حمل کس سے ٹکا ہوا ہے ان حملوں سے کیا پیدا ہونے والا ہے کسے سہاگرات کے اندر چھینک آئی کون سہاگرات بنانے کے لیے ہانگ کانگ جا رہا ہے بینکاک جا رہا ہے برطانیہ جا رہا ہے یہ سورت پرستی کا عذاب ہے جو فلموں کی شکل میں ڈراموں کی شکل میں آ کر نوجوانوں کو تباہ اور برباد کر دیا اسی لیے میرے اور آپ کیا کائنات کے مولا اس جو ہے بت پرستی اور اس ظاہر پرستی اور یہ عمر کا برباد ہونا یہ نوجوانی کا برباد ہونا یہ اللہ کی قیمتی جو نعمت ہے زندگی اس کا برباد ہونا اسے دیکھ کر چودہ سو سال پہلے بربادیا کہ اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون کے قیامت کے دن سخت ترین جو عذاب ہوگا وہ تصویر کے بنانے والوں کو ہوگا اسی تصویر کی وجہ سے ڈرامہ بنا اسی تصویر کی وجہ سے فلم بنی اسی تصویر کی وجہ سے ٹی وی بنی اسی تصویر کی وجہ سے جو ہے آج جو ہے سنیما بنا بالی ووڈ بنا ہالی ووڈ بنا اس میں آج امت مسلمہ تباہ ہو رہی ہے آج امت مسلمہ برباد ہو رہی ہے میرے آقا جھوٹ نہیں کہتے میرے آقا امت کے دشمن نہیں ہے انہوں نے کہا کچھ حکمت ہوگی کچھ مصلیت ہوگی ماں بچے کو کسی کام سے روکتی ہے باپ روکتا ہے استاد روکتا ہے شیخ روکتا ہے ہمدردی کے لیے روکتا ہے ماں ایک بار کا تباہ دے سکتی ہے باپ دھوکہ دے سکتا ہے پیر و مرشداری کر سکتا ہے لیکن میرے اور آپ کائنات کے مولا ہم سے روکا کا معاملہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا یہ سخت ترین عذاب ہے اسے بنانے والا اسے دیکھنے والا اس کی دلالی کرنے والا لہذا اگر کوئی تصویر کشی کی دکان رکھنے والا ہے ویڈیو گرافی شادیوں میں کرنے والا ہے اس کی دعوت کھانا حرام ہے اس کی چائے پینا حرام ہے اس کے گھر میں جانا جائز نہیں جن گھروں کے اندر یہ حرام زادوں کی بالی ووڈ ہالی کی تصویریں رنڈی رنڈی کی لٹکی ہوئی ہو حضرت عمر فاروق کی سنت ہے کہ ایک کو ایک گھر میں آپ کو دعوت دی گئی اور اس گھر میں تصویر تھی فرمایا کہ یا تو عمر ہوگا یا تو تصویر ہوگی فرشتے رحمت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہو اور اللہ کی رحمتیں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ یہ سب خرابیاں اس تصویر سے پیدا ہو رہی ہیں آخا نے بلا وجہ تصویر سے بنا نہیں کیا اگر ہو تصویریں شادی کی اگر ہو تصویر تصویریں بچوں کی اگر تصویریں ہو برتھ ڈے کی اگر تصویریں ہو ماں کی یہ ماں کے ساتھ ہمدردی اس تصویر کو جلا کر تین پل پڑھ کر ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو اگر باپ کی تصویر ہو تو جلاؤ اور باپ کے لیے سال ثواب کرو اگر پیر و مرشد کی تصویر ہے جلاؤ اور اس پیر و مرشد کے لیے سال ثواب کا کام کیا کرو یہ تصویر رکھ کر ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ قبر میں انہیں عذاب آئے گا کہ تم نے کیا اولاد کی یہی تربیت کی کہ میرے تمہارے چلے جانے کے بعد وہ تصویروں کو رکھ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے نبی نے جس چیز کو منع کیا اسے جیب میں لگ کر پھر رہے ہیں ہاں جو چیز مجبوری ہے پاسپورٹ میں ہمارا نہیں چلتا آئیڈینٹی کارڈ میں ہمارا نہیں چلتا راشن کارڈ یہ ملا عمر کی حکومت نہیں یہ طالبان کی مملکت اور سلطنت نہیں کہ یہاں آپ کہنے لگے کہ صاف تصویر خراب ہے یہاں پر تصویر لازمی ہے جیسا ویزا نکالنے میں آئیڈینٹی کارڈ کاٹنے میں راشن کارڈ بنوانے میں پاسپورٹ بنوانے میں یہ مجبوری ہے علماء نے اجازت دی ہے لیکن اتنی ہی نکالی جائے ایسے نہیں کہ عورت کی جو ہے پاسپورٹ کی تصویر بنائی گئی تو پوری میک اپ کے ساتھ جا رہی ہے ایسے جا رہی ہے وہ یا بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر اور اور حسن کے مقابلے میں جتنی بد شکل بن سکتی ہو صبح نہار پیٹ لے جائے اسے اور اسی شکل کے اندر تاکہ آئندہ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر یا حج کے لیے جائیں یا کسی اور ملک کے لیے جائیں اور یہ پاسپورٹ ویزا ڈپارٹمنٹ میں جائے سفارت خانے میں جائیں ایمبیسی میں جائیں تو وہ نگاہ بھول کر نہ دیکھے آخری درجے میں جیسے جنگل میں جا رہے ہوں ڈاکوں نے گھیر لیا کہا کہ یہ شراب پیو یہ کتے کا گوشت کھاؤ یہ سور کا گوشت کھاؤ علماء نے کہا کہ جتنا کھا کر جان بچ سکتی ہے اتنا کھا کر جان بچاؤ ایک گھون سے جان بچ سکتی ہے ایک گھون پیو ایک گوشت کا ٹکڑا کھا کر جان بچ سکتی اب وہ پیٹ بھر کر کھانے لگا گنا ہے کبیرہ پاسپورٹ کے لیے جتنی ضرورت اتنا ہی کرو آگے مت بڑھو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اور اسی طریقے سے اخباروں میں میگزین میں جو تصویر آتی ہے علماء نے فرمایا کہ جس اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو یہ اخبار کی تصویر اور یہ میگزین کی تصویر وہ ہے جو ارادہ ہم نے اس کو اپنے گھر میں نہیں لایا ہم نے ڈکن ہرالڈیا انڈین ایکسپریس لیا اس لیے نہیں لیا کہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی گندی تصویریں آئیں ہم خبریں پڑھنے کے لیے ہم نے لیا تصویریں آ گئی خبریں پڑھی ہم نے موڑ کر اس کو رکھ دیا اور ایسی جگہ رکھنے کی کوشش کریں کہ گھر کا باہری حصہ ہو جہاں ویج سامن اور گھر کا اشتراک رکھا جاتا ہو اگر آپ نے اپنے گھر میں رکھ بھی لیا تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے ارادتاً تصویر کی نیت سے ان اخباروں کو گھر میں نہیں لایا لہذا اس گھر کے اندر وہ جو عذاب ہے کہ تصویر ہونے کی وجہ سے فرشتے نہیں آئیں گے یہ عذاب نہیں ہوگا اسی طریقے سے تصویر رکھ کر نماز پڑھنا مکرو ہے لیکن نوٹ کے اندر گاندھی کی تصویر ہے اور کسی کے اندر فلاں فلاں کی تصویر ہے یہ مجبوری ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر اگر یہ اتنی چھوٹی ہو کہ سجدے کی جگہ رکھ کر آدمی حالت قیام کے اندر ہو اور اسے وہ دیکھ رہا ہو وہ تصویر کی منڈی صحیح نظر نہ آئے فرمایا کہ یہ تصویر تصویر کے حکم میں نہیں ہے یا وہ تصویر جس کی منڈی بالکل اتنی باریک ہو کہ چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا ہو وہ بھی شکل میں بہرحال جیب میں جو نوٹ ہے تصویر ہے سکہ ہے اس میں تین مورتی ہے یا گھر میں اخبار ہے میگزین ہے پاسپورٹ ہے آئیڈینٹی کارڈ ہے راشن کارڈ ہے اور ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان میں تصویریں ہیں اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں علماء نے کہا یہ مجبوری ہے اگر کوئی آدمی چاہے بغیر تصویر کے پاسپورٹ نکالے نہیں نکال سکتا وہ ایڈیاں رگڑتا رہ جائے گا پاسپورٹ نہیں ملے گا ہاں اپنے اختیار میں بات ہو جیسے شادی کی محفل ہے میلاد کی محفل ہے اور بیت الخلا جا رہا ہے روٹی کھا رہا ہے کباب کھا رہا ہے گلے مل رہا ہے حج سے آ رہا ہے حج کو جا رہا ہے چل پھر رہا ہے اور تصویریں پکڑ رہا ہے تو کہا یہ تو اپنے اختیار اپنے اختیار سے جہنم کو اپنا رہا ہے تو فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر بہرحال اگر سرمایہ ہو گھر میں پرانی تصویروں کا اس کو آگ لگا دیں اور آئندہ زندگی بھر کے لیے اس عذاب سے بچے آپ کی تصویر ایک جنریشن تک چلے گی اگر ہمارا باپ ہمارا دادا ہمیں لا کر اپنے پر دادا کی تصویر دکھائے کہ بلا اینڈ تصویر ہے اور روز لکڑی کی جو ہے کرسی کے اندر بیٹھ کر نیچے جو ہے شیر کا چمڑا بچھا ہوا ہاتھ کے اندر اندر ایک بمبو لیے ہوئے دیکھ کر ایک بچہ کہاں مارے گا اس کی کوئی عزت نہیں کوئی ویلو نہیں دو جنریشن جانے کے بعد ہماری تصویر پر اگلی نسل پیشاب کرے گی وہ ترقی ہوگی وہ ترقی ہوگی کہ تصویر کے اندر لائٹنگ آئے گی تصویر کے اندر خوشبو آئے گی تصویر کے اندر حرکت آئے گی ہندوستان کی جو پہلی فلم بنی وہ فلم بولتی نہیں تھی اس فلم کے اندر جو ہے ٹاکنگ نہیں تھا مکالمہ نہیں تھا وہ فلم کلر نہیں تھی اگر وہ فلم آج کے جنریشن کو دکھا جائے تو آج کے جنریشن کا بچہ چپل نکالے گا دادا جی دیکھنے کے لیے کوئی فلم نہیں بنی تھی ایسے ہی یہ تصویر بھی جو بنا رہے ہو یہ بیوی کو جو مجھے بنا رہے ہو یہ چلے گا نہیں یہ صرف تمہارے زمین کا دھوکا اور تمہارے دل کا دھوکا ہے ایک جنریشن کے چلے جانے کے بعد تصویر کے اندر امپروومنٹ ہوگا اس کے اندر ترقی ہوگی سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی ہو سکتا ہے تصویر بات بھی کرے گی اسے سلام کرو جواب دے گی اسے گڈ مارننگ کا ہو تو گڈ مارننگ کہے گی اس میں خوشبو آئے گی ایسی شکل میں ایسے زمانے میں آج یہ جو ہے غلیظ تصویر اس زمانے کے اندر جائے گی سوائے اللہ رسول تو پہلے ہی ناراض یہ بھی پھوکیں گے آپ کی اگلی نسلیں اس لیے خیریت اسی میں ہے اس کو جلا دو خاکس کر کر دو اسے نیست نابود کر دو اللہ بھی راضی ربی بھی راضی اور گھر میں رو نکالنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے وہ رحمت کے فرشتے آئیں گے کے فرشتے نہیں آئیں گے ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ عالم کے مسلمانوں پر جو حالتیں آ رہی ہیں ان حالتوں کی وجہ سے بعض جگہ یہ حالت پیش آ رہی ہے کہ مسلمان نوجوان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بچے بوڑھے سب اپنے آپ میں بمبار جاکٹ پہن کر وہ یہود کے مجمے میں گھستے ہیں نصارہ کے مجمے میں گھستے ہیں کلبوں میں جاتے ہیں شراب خانوں میں جاتے ہیں ملٹری کے اڈوں میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بم سے وہ اڑا لیتے ہیں اور وہ جو بمبار جاکٹ ہے اس میں ایک سوئچ ہوتا ہے یا ریموٹ ہوتا ہے اس کے آن کرنے سے فرق اڑ جاتے ہیں قرآن تو کہتا ہے ولا تل کو بے آئی جی کو میلت کہہ اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو بیڑی پی کر بھی نقصان میں مت ڈالو جو غذا تمہیں نہیں ہوتی وہ غذا بھی استعمال کر کر نقصان میں مت ڈالو اگر ٹھنڈا پانی سے وضو نہیں ہوتا گرم پانی موجود ہے ٹھنڈا پانی سے وضو کر کر لیکن علماء دیکھ رہے ہیں یہ ننے منہ مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں چونکہ عنوان اپنے اندر تفصیل چاہتا ہے یہ یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ وہ اہم ترین عنوان کہ قیامت کیا دو ہزار بارہ کے اندر آئے گی اس عنوان کے ساتھ آئیں گے ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے ایک آدمی کسی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے تو دوسروں کو ترغیب دیتا ہے فلاں ہوٹل میں کھانا اچھا ملتا ہے فلاں بیکری میں فلاں جگہ بسکٹ اچھا ملتا ہے فلاں درجی کپڑا اچھا ملتا ہے اور اگر آپ کو یہاں دین کی بات کھری کھری نظر آتی ہے حق و باطل کا پیمانہ نظر آتا ہے سوال یہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنوں کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے کہ اگر آپ کی دعوت کی وجہ سے دو چار افراد یہاں آئے اور ان کی زندگی بنی ہمارا عمل تو اس لائق نہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے جا سکے کم سے کم ان کی زندگی کا بننا ہمیں جنت میں جانے کا دریا اور سہارا بن سکتا ہے یہ قیامت خیز عنوان اس نئے سال میں ہجری سال میں جس میں ہم کل داخل ہو رہے ہیں اس کا پہلا جمعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو آ رہا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب میں اس کی تشکیل کریں کرے اس کی ترغیب دلائے اور اس کی دعوت دے کہ یہ قیامت تیز عنوان کے ساتھ آئے ہو سکتا ہے ان کی دلوں کے بند دروازے کھل جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت کا فیصلہ کروائے اور آشورے کے جو روزے ہیں اس کے تعلق سے ہم تفصیلی احکام اگلی جمعہ بیان کریں گے اس لیے کہ وہ روزے اگلی جمعہ ہی کے بعد آنے والے ہیں لیکن یہ اہم بات ہے جو اس وقت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہزار مرتبہ کہا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے آشورے کے دن عمدہ سے عمدہ کھانا بلکہ عید میں جو کھاتے ہیں اس سے اچھا کھانا چاہیے آشورے کے دن عید میں جو پہنتے ہیں اس سے اچھا پہننا چاہیے خوب صدقہ کرنا چاہیے خوب خیرات کرنا چاہیے اگلی جمعہ کو کہو تو پیر کے دن غالباً آشورہ آئے گا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا اس لیے ہم نے کافی پہلے کہہ دیا ہے تاکہ آپ ٹیلر کے پاس کپڑا دے کر قیمتی کپڑا سلوائے بہترین جو ہے آپ اپنے گھر کو مزین کرے خون سبقہ کرے خون خیرات کرے اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو توشہ بھیجے اس کی تیاری کے لیے ہم نے آج کہہ دیا ہے پاک میں ہوتا ہے جو آدمی آشورے کے دن اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے سبقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے ایک سال تک اللہ اسی طریقے سے اس پر انعامات کی بارش برساتے رہتے ہیں تو گویا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تھرٹی فسٹ دسمبر کو جب بارہ بچتے ہیں شراب میں شباب میں کباب میں خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں زنا کرتے ہیں کس کرتے ہیں چوما چمٹی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سال کی شروعات عیش و عشرت کے ساتھ کی ہے تو پورا سال خوشیوں میں گزرے گا وہ تو ایک بھیڑی اور چماروں عیسائیوں کا عقیدہ ہے لیکن حدیث ہے کہ آشورے کے دن جو اچھا کرے گا اللہ اسے سال بھر اچھا کرے گا تو آپ کے لیے تقریباً گیارہ دن ہیں کہ آپ ان دنوں میں پیسوں کی سہولت کرے کپڑا بنائے بیوی بچوں کے لیے بنائے گھر کی سہولت کریں اور آزمائے نہیں یقین کریں حدیث پاک پر کہ آقا نے فرمایا آشورے میں جو اچھا کھلائے گا پلائے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو اچھا کھلائیں گے پلائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ لاہر پرستی تصویر پرستی اور حالی اور بالی ووڈ کے آزاد سے امت مسلم کو نجات پذیم فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ محرم کے فوائد سے ہمیں مالا مال فرمائے